حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو پینسٹھ